بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں ایک ایک آفت وبا کرونا وائرس کی شکل میں پورے ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں جکڑ رکھا ہے اور ہر شخص ہے لاک ڈاؤن کی شکل میں گھر میں قید قید رہ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی روزی اس کا کاروبار متاثر ہو ہر شخص اپنے گھر میں پریشان ہے جو بیمار ہے وہ زیادہ پریشان جو گھر میں قید ہے وہ بھی پریشان ہے تو ایسے حالات میں اس شخص کے دل و دماغ میں کیا باتیں چل رہی ہیں اور ذہن میں کیا کیا چیزیں پنپ رہی ہیں تو اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کلام میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے جس کا عنوان ہے کرونا وائرس کا مرض اور حالات حاضر پیش خدمت کلام موج طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں موج طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں موج تو کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں ایک باندھ بنایا تھا کنارے پر میں نے ایک باندھ بنایا تھا کنارے پر میں نے اب سامنے اسے ٹوٹتے ٹوٹتے دیکھ دیکھ رہا رہا ہوں ہوں اب سامنے اسے کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں کیا اس آفت و بلا کا احساس نہیں تجھے کیا اس آفت و بلا کا احساس نہیں تجھے اب ہر کسی کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں اب ہر کسی کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں موج طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں گھر میں رہ کر اس طوفان سے کیسے بچے گھر میں رہ کر اس طوفان سے کیسے بچے اب محلوں کے جنازے اٹھتے دیکھ رہا ہوں اب محلوں کے جنازے اٹھتے دیکھ رہا ہوں موج طوفان قریب آتے دیکھ رہا ہوں اسپتال سے زیادہ راشن کی قطاریں ہیں یہاں اسپتال سے زیادہ راشن کی قطاریں ہیں یہاں اب زندگی اور بھوک کو لڑتے دیکھ رہا ہوں اب زندگی اور بھوک کو لڑتے دیکھ رہا ہوں موج طوفان قریب آتے دیکھ رہا ہوں نفرت کی سیاست میں مذہب نشانہ بنتے ہیں نفرت کی سیاست میں مذہب نشانہ بنتے ہیں اب راستوں پر ہندو مسلم لڑتے دیکھ رہا ہوں اب راستوں پر ہندو مسلم لڑتے دیکھ رہا ہوں موج کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں یہ گریا و زاری سب کی زباں پہ ہے مگر یہ گریا و زاری سب کی زباں پہ ہے مگر مگر اب خشک کو روتے دیکھ رہا ہوں اب خشک آنکھوں کو روتے دیکھ رہا ہوں موج کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں حالات سازگار ہونے میں کتنا وقت لگے گا حالات سازگار ہونے میں کتنا وقت لگے گا اب شب و روز حوصلے ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں اب شب و روز حوصلے ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں موجے طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں کل کی اذان وقت کو تم تو بھول ہی گئے تھے کل کی اذان وقت کو تم تو بھول ہی گئے تھے اب گلی کوچوں سے اذان سنتے دیکھ رہا ہوں اب گلی کوچوں سے اذان سنتے دیکھ رہا ہوں موجے طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں فضل خدا شاکر اس بے بسی کا آسرا ہے فضل خدا ہے شاکر اس بے بسی کا آسرا ہے اب دعا میں ہاتھوں کو اٹھتے دیکھ رہا ہوں اب دعا میں ہاتھوں کو اٹھتے دیکھ رہا ہوں موج طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں موجے طوفان کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں اب سب کچھ اپنا بکھرتے دیکھ رہا ہوں